عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ وہ ایک صحابی سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب کہ وہ مصر میں تھے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اونٹنی کو چارہ کھلا رہے تھے آنے والے نے کہا میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا میں تو صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوگے جب انہوں نے اس کو پراگندہ بالوں والا دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو پراگندہ بالوں والا دیکھ رہا ہوں حالانکہ تم اس شہر کے امیر ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ خوشحالی اور آسودگی سے منع کیا تھا نیز انہوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے جوتا پہنا ہوا نہیں تھا انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض اوقات جوتا اتار دینے کا حکم دیا حدیث نمبر دو سو انچاس مسند احمد